علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں آپ اب جو چاہیں کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کر دیا ہے حضور جو چاہیں کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ وہ گئے اور تلاش کیا پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انچاس